اور میں جی گل کی نا کہ مسلمان جس وقت بھی جنگ جیتے نے وہ طاقت اور غرور نہ نہیں اللہ کی مدد و توفیق نہ جیتے نے حضرت حذیفہ یمانی صحابی رسول نے ملک ایران جس وقت آپ فتح کیتا نا آپ نے تے جڑے اس وقت ان نے شکست ہوئی سی انہوں نے انہ دعوت کی تھی صحابہ اکرام آپس بیٹھ کے ہن دعوت کھا رہے نے کھانا کھا رہے نے تے حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عن ہما آپ سرکار تو جس وقت آپ کھانا تناول فرما رہے سن ایک لکما روٹی دا تھلے ڈگ پیا آپ نے چاہ کے انہوں کھا لیا جس وقت کھدا تو جڑے بیٹھے ہوئے سن انہوں نے آخیا حضور یہ کی کر رہے جی تصا ہوں ہوں اسی ملک فتح کیتا ہے اور یہ سارے سامنے بیٹھے ہوئے نے یہ سوچن گے کہ یہاں دا لیڈر جہاں ہے اتنا ہی بھوکا ہے کہ تھلے لکما ڈگ گیا چک کے کھا رہا ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਲੁਕਮਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਦੀ ਏ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਚਲੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ جس وقت گل یہ کی نا تو ہوں سن حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا جواب آپ نے فرمایا اوے اور تھی کی پہ ہو آپ جلال لے چائے اور آپ دا منہ چہرہ مبارک زرد پی گیا اور آپ نے فرمایا کیا میں ان احمق اور بے وقوفاں ان احمق اور بے وقوفاں دی وجہ تو اپنے نبی دی سنت چھڑ دماں کیا ان احمق اور بے وقوفاں دے ڈر تو میں نبی دی سنت چھڑ کیوں او وہ کھلوتے سن کہ سانوں اِسی ہاں ہزار کی تعداد تو یہاں یہ لکھن کی تعداد لکھوں دی طاقت نہیں جتا سکی تے ہزاراں نو تو ہزاروں گٹ تعداد نہیں ہرا سکی اگر لکھاں نو ہرایا ہے تے ہزاراں نو جتایا ہے تو طاقت نہیں نبی دی یہ اور سنت سی اور اللہ دی مدد و توفیق سی وہ ویک کھلوتے سن تو انہوں نے کیا سڈے جیتن دا سبب اے فقیری اے اصلا تلوار نہیں تعلیم نے ہر شوبے نبی کی سنت نو نلے رکھا ہے اج اصیں دلیل سنت نل جانا ہے داڑھی پہلے کٹوا کے نالی سٹ کے سنت نو رول کے پھر جانا ہے ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਮਦਦ و توفیق ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ کامیابی اور فتح جس چیز تے نا وہ مسلمان کو کوئی نہیں ہے مسلمان کو طاقت بڑی ہے لیکن جذبہ و احساس کوئی نہیں ہے کس چیز کا جذبہ کس چیز کا احساس جذبہ ایمان کوئی نہیں ہے تے احساس اللہ دے دین دا کوئی نہیں ہے بے قدری اور بے ادبی والی قوم کدی جنگ حاصل نہیں کر سکتی یاد رکھیا جی اور سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کیتا ہے ستارہ حملے کیتے ہیں ہندوستان سے کامیابی نہیں ہوئی فتح حاصل نہیں ہوئی لوگ آ کے بادشاہ دے کول بہ گئے یا عرض کیتی کہ اے سلطان محمود غزنوی ستارہ حملے کیتے نے فتح حاصل نہیں ہو رہی کوئی مہربانی کرو آپ نے فرمایا اوے یاد آیا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی وہ قمیص کتھے نے جس وقت قمیص لے کے آئے آپ نے فرمایا یا اللہ کریمہ اس کمیس دا صدقہ سانو فتح تا فرما اور جنگ دا پاسا ہی الٹ گیا اور فتح حاصل ہوگی سومنات دا جنگل ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਜੰਗਲ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ بھی یہاں کا پیا جانو سلطان محمود غز جیسے وغیرہ اپنا سارا مال زل رکھا ہوا سی اس وقت پھر انہوں ساتیاں نے کیا اپنا کام تو بت توڑنا ہے تو یہاں کو پیسے لے لینا جڑے بچنے آپ نے تد فرمایا کہ جی میں یہ کام کر لوگا سلطان محمود غز نوی نے تو رہدی دنیا چار نام بت پرست تے ہوئے گا بہت شکن نہیں ہوئے گا پھر آپ نے بہت توڑے سن تو آپ کو اس وقت بہت شکن کیا جاتا بہت پرست نہیں بنے آپ